السلام علیکم پچھلے لیکچر کے اختتام پہ ہم لسٹ آپریشنز کی باتیں کر رہے تھے بلکہ ہم نے وہ گفتگو شروع کی تھی اور آپ کو یاد ہو اس وقت ہم یہ سلائیڈ جو آپ کے سامنے ہے اس پہ آپریشنز جو لکھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں ہم نے گفتگو شروع کی تھی آئیے وہیں سے گفتگو دوبارہ جاری کرتے ہیں آپ اس آخری سلائیڈ جو پچھلے لیکچر کی آخری سلائیڈ تھی دوبارہ دیکھیے لسٹ آپریشنز میں ہم نے بات کی تھی کہ ایک اسٹارٹ آپریشن ہوگا جو کہ کرنٹ پوائنٹر کو پہلے ایلیمنٹ پہ لے جائے گا ٹیل میتھڈ ہوگا جو کہ کرنٹ پوائنٹر کو آخری ایلیمنٹ اسی طرح نیکسٹ جو کہ کرنٹ پوائنٹر کو ایک پوزیشن آگے کر دے گا اور اسی طرح بیک میتھڈ جو کہ کرنٹ پوائنٹر کو ایک پوزیشن پیچھے لے جائے گا اب آج گفتگو شروع کرتے ہیں کہ یہ لسٹ ہم کس طرح امپلیمنٹ کریں گے یعنی ہم سی پلس پلس میں لیٹ سے یہ ہم لسٹ کس طرح بنائیں گے اگلی سلائڈ پہ پہلا آئٹم ہے کہ we have design the interface for the list we must now consider how to implement that interface اب اس فکرے میں آپ کو انٹرفیس ایک نیا لفظ استعمال میں نظر آ رہا ہے میں اس کے بارے میں کچھ کہتا چلوں ابھی تک اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے گفتگو کے دوران امپلیمنٹیشن کی اتنی بات نہیں کی ہم نے بس یہ سوچا کہ اگر ہمارے پاس لسٹ ڈیٹا ٹائپ یا ڈیٹا اسٹرکچر ہوگا تو وہ کون سے میتھڈس ہمیں چاہیے ہوں گے جو کہ اس لسٹ میں موجود ہوں جن کو ہم استعمال کر کے کوئی اپنا مسئلہ حل کر سکیں ان میتھڈس کے نام ہم نے تجویز کیے اور ان وہ میتھڈس کیا کریں گے اس کے بارے میں گفتگو ہوئی لیکن ہم نے ابھی تک بات نہیں کی تھی کہ وہ کیسے امپلیمنٹ کریں گے اب ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اگر آپ لسٹ ڈیرا اسٹرکچر استعمال کرنا چاہتے ہیں اور وہ کوئی اور لکھ رہا ہے فرض کریں آپ ایک پروگرامنگ ٹیم میں ہیں شامل اور آپ کو کوئی ساتھی جو ہے وہ یہ لسٹ ڈیرا اسٹرکچر بنا رہا ہے اور آپ اپنے پروگرام میں اس ساتھی کا وہ لسٹ ڈیرا اسٹرکچر استعمال کریں گے یا آپ نے شاید یہ کہیں سے کوئی لائبریری خریدی ہے سافٹ ویئر کی جس میں یہ لسٹ ڈیرا ٹائپ موجود ہے اب آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ لسٹ کے میتھڈز کیا ہیں یہ لسٹ میں کیسے استعمال کروں اس سے زیادہ آپ کو استعمال کے لیے جاننے کی ضرورت نہیں کہ یہ لسٹ اندر کس طرح امپلیمنٹ ہوئی ہوئی ہے اور یہ جو یہ زاویہ اس سوچ کا کہ بھئی مجھے لسٹ کا استعمال بتاؤ مجھے فی الحال اس سے یہ مطلب نہیں کہ یہ لسٹ اندر کیسے کام کرتی ہے اس چیز کو لسٹ کا انٹرفیس کہتے ہیں انٹرفیس سے مراد کہ اس کے ساتھ ہم تعلق کیسے پیدا کرتے ہیں اگر آپ سی پروگرام کو لکھ رہے ہیں جس میں آپ لسٹ استعمال کریں گے تو آپ سمپلی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے وہ میتھڈ کیا ہیں ان کے وہ نام کیا ہیں اور فرض کریں وہ میتھڈ جو ہے وہ کیا آرگیومنٹس لیتا ہے اور وہ ریٹرن ویلو اس کی کیا ہے جیسے کہ آپ فنکشن لکھتے رہے ہیں استعمال کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو اس سے زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں تو آئیے اب انٹرفیس تو ہم نے طے کر لیا لیکن اب ذمہ داری ہم پہ آ گئی کہ یہ لسٹ ہم امپلیمنٹ کیسے کریں گے تو جو دوسرا پوائنٹ سلائڈ پہ ہے کہ ہم مثال لیتے ہیں کہ ہم لسٹ آف انٹرجرس بنانا چاہتے ہیں یہ پوائنٹ کہتا ہے کہ implementing list using an array for example list of integers two six eight seven one could be represent as اور یہ تصویر اب آپ کے سامنے ہے اب ذہن میں بات یہ رہے کہ ہم امپلیمنٹیشن کی بات کریں یعنی انٹرفیس تو ہم نے کسی کو بتا دیا کہ ٹھیک ہے ہم لسٹ تمہیں دیں گے لیکن ہم اب اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں کہ یہ جو لسٹ ہے یہ اب ہم امپلیمنٹ کیسے کریں گے اور ایک طریقہ جو ہم اپنانے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ چلو ایک ارے استعمال کرتے ہیں اور اندرونی طور پہ ارے کا استعمال کرتے ہوئے ہم جو بھی چاہے ہمارا لسٹ ڈیٹا اسٹرکچر استعمال کرے تو اس کو ہم وہ میتھڈس دے دیں گے اندر وہ میتھڈ جو ہیں وہ سارے ارے کے ذریعے امپلیمنٹ کیے جائیں گے اب اس تفصیل کے لیے آگے چلتے ہیں اگلی سلائڈ پہ چلیں فرض کریں ایڈ آپریشن ہے اب ذہن میں اگین ارے کا خیال رہے ایڈ نائن جو ہے یہ اس میتھڈ کی ایک کال ہے یعنی کہ وہ کوئی آپ کا ساتھی ہے وہ آپ کے لسٹ اسٹرکچر کے ایڈ میتھڈ کو کال کرتا ہے اور کہنا وہ یہ چاہتا ہے کہ لسٹ جو میں نے بنائی ہے اس میں نو جو ہے وہ کرنٹ پوزیشن پہ ایڈ کر دو اب فرض کریں کرنٹ پوزیشن جو لسٹ میں ہے وہ تین ہے تو اگر لسٹ پہلے two six eight seven nine one تھی تو نو جو ہے وہ تیسرے ایلیمنٹ یعنی ایٹ کے بعد اپنی جگہ بنائے گا اور اس سے پھر نئی لسٹ جو ہے وہ two six eight nine seven one بن جائے گی اب یہ نو کی جگہ بنانے کے لیے سلائڈ پہ جو دوسرا پوائنٹ کہ we will need to shift everything to the right of eight one place to make place for the new element nine اور اگر یہ صورت حال ہے کہ ہم نے ایٹ کے بعد ایک خلا پیدا کی پوزیشن نمبر چار ارے میں آپ کے سامنے جو تصویر ہے وہ ایک ارے کی ہے جس میں two six eight seven one پہلے موجود تھے ہم نے اب یہ کیا ہے کہ سیون اور ون کو ایک پوزیشن رائٹ کی طرف شفٹ کر دی ہے تو اب دیکھیں کہ ارے میں پوزیشن نمبر چار پہ ایک خالی جگہ بن گئی ہے اور اب ہم یہ کریں گے کہ اس خالی جگہ پہ جو آئٹم نو ہے اس کو ہم ڈال دیں گے تو اگر یہ سلائڈ پہ دوبارہ آپ نظر سلائڈ کی طرف دوبارہ دیکھیں تو اب نو جو ہے وہ چوتھی پوزیشن پہ آ گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دو اور کام بھی کیے ہیں ایک تو اگر آپ سلائڈ کی دانی ہاتھ میں دیکھیں کہ کرنٹ پوائنٹر جو ہے اس کی ویلیو ہم نے تین سے بڑھا کے چار کر دی ہے اور جو لسٹ کا سائز ہے وہ چھ ہو گیا ہے اب خیال رہے کہ ارے جو ہے وہ ہم نے پہلے سے کافی بڑی سی فرض کرے سو یا دو سو یا کچھ ایک اپر لمٹ ہم نے لے کے ارے تو لے لی تھی بنا لی تھی لیکن جو ہماری لسٹ ہے وہ ان آئٹمس کا شمار رکھتی ہے جو کہ اس ارے میں یا اس لسٹ میں ہم نے رکھے ہیں اور اگر اس وقت آپ دیکھیں تو ارے کے اندر two six eight nine seven one چھ لسٹ ایلیمنٹس ہیں اور ہم نے ان کو اسی ترتیب سے ارے میں رکھا ہے جس میں کہ وہ لسٹ کے اندر ان کی ترتیب موجود ہے اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں اور اب ہم ایک دوسرا میتھڈ دیکھتے ہیں نیکسٹ اب جب نیکسٹ کی بات ہوئی تھی جب ہم اس کا ہم ڈیزائن کر رہے تھے تو نیکسٹ کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ کرنٹ پوزیشن کو آگے موو کر دے گا یہاں پہ ہم کوئی نیا ایلیمنٹ ایڈ نہیں کر رہے ہم سمپلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کرنٹ پوائنٹر ہے اس کو آگے موو کر دو اب یہ کیوں آگے موو کرنا ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئے گی یہ تو اب وہ شخص یا وہ پروگرامر جو اس لسٹ ڈیرا ٹائپ کو ڈیرا اسٹرکچر کو استعمال کر رہا ہے یہ اس کی ضرورت کے مطابق ہوگا تو ہم یہاں بحث نہیں کر سکتے کہ بھی ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں ہم ایک انٹرفیس بنا رہے ہیں اور یہ لسٹ ڈیٹا اسٹرکچر میں ہم یہ فیسلٹی سہولت یہ میسر کریں گے کہ آپ کرنٹ کو آگے موو کر سکتے ہیں اور اس موومنٹ کے لیے جو میتھڈ ہے اس کا نام ہم نے تجویز کیا تھا نیکسٹ اب سلائڈ کو دوبارہ دیکھیے نیکسٹ جو ہے وہ سمپلی کرنٹ پوائنٹر جو ہے اس کی ویلو چار سے بڑھا کے پانچ کر دیتا ہے یعنی اس وقت وہ انٹرنلی جو ہماری ارے ہے اس کے پانچویں ایلیمنٹ پہ پوائنٹ کر رہا ہے اب جو مثال آپ کے سامنے سلائڈ پہ ہے اس میں یہ لحاظ رہے کہ میں نے ارے کی جو پوزیشن پہلی پوزیشن ہے اس کو انڈیکس ون دیا ہوا ہے جبکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ سی پلس پلس میں ہم انڈیکس ہمیشہ صفر سے شروع کرتے ہیں اب ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ضروری نہیں کہ آپ ہمیشہ صفر سے ہی شروع کریں فرض کریں آپ کو ایک رے چاہیے جس میں آپ نے چھ نمبرز سٹور کرنے ہیں میں اس رے کو سات سائز کا بنا سکتا ہوں یعنی کہ میں سات لوکیشنز کی ارے بنا لیتا ہوں اور اس کی پہلی لوکیشن یعنی انڈیکس زیرو کو استعمال نہیں کرتا اب میں آرام سے array one two three four five six seven as an index استعمال کر سکتا ہوں اس کا فائدہ کیا ہے کوئی اتنی لمبی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے خاص اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کوئی میتھمیٹیکل فارمولا یا کوئی میتھمیٹکس کی کوئی چیز آپ کر رہے ہیں کوئی انجینئرنگ پرابلم سالو کر رہے ہیں جس میں آپ نے اپنے آئٹمس کو ایک دو تین چار پانچ اور اس طرح نمبرز دیے ہیں یعنی کہ آپ نے نمبرنگ ایک سے شروع کی ہے اور اگر آپ یہ نمبرنگ اپنے پروگرام میں بھی رکھنا چاہتے ہیں تو ایسا کوئی ایسی کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ وہ اس کی زیرو پوزیشن جو ہے اس کو استعمال نہ کیا جائے واپس سلائڈ پہ آئیے اگر یہ ارینجمنٹ ہے یعنی کہ ہم نے ایک ارے استعمال کی ہوئی ہے جس میں ہم آئٹمس لسٹ کے آئٹمس ڈالتے جاتے ہیں اور ساتھ ہم کرنٹ اور سائز دو ویریبلس اندرونی طور پہ رکھتے ہیں جو کہ کرنٹ پوائنٹر اور جتنے آئٹمز لسٹ میں ہیں ان کا لحاظ اور ان کا خیال رکھتے ہیں کہ اس وقت کیا صورت حال ہے تو there are special cases for positioning the current pointer past the last array cell and before the first cell اب ان دو جن کو ہم باؤنڈری کیسز کہیں گے ان کے بارے میں سوچیے فرض کریں کہ آپ نے ارے جو ہے جو آپ نے لسٹ امپلیمنٹیشن کے لیے استعمال کی تھی اس کی اس کا سائز آپ نے سو رکھا تھا اور آپ نے اب لسٹ کے اندر سو ایلیمنٹس ایڈ کر دیے اب ایک سو ایک ایلیمنٹ جب آپ ایڈ کرنے لگیں گے تو پھر کیا ہوگا یعنی کہ اندرونی طور پہ ارے چونکہ سو کی ہے یہ ایک سو ایک سو ایک ایلیمنٹ کہاں جائے گا ارے کے اندر تو اب نہیں ہے تو اب کیا جائے دوسرا کہ اگر میں نیکسٹ پوائنٹر کو موو کرتا جاتا ہوں یعنی کہ نیکسٹ میں کال کرتا ہوں جو کہ کرنٹ کو موو کرتا جاتا ہے اور وہ کرتے کرتے کرتے سو پہ اور پھر سو سے آگے ایک سو ایک پہ جانے کی کوشش کی جاتی ہے اب اس کوشش کی ہم اجازت نہیں دے سکتے کیونکہ ہماری اندرونی طور پہ ارے جو ہے وہ صرف سو ایلیمنٹس کی ہے اسی طرح جیسے کہ سلائڈ پہ دکھایا گیا تھا کہ اگر ہم کرنٹ پوائنٹر کو پیچھے کی طرف موو کرنا شروع کرتے ہیں اور لیٹ سے وہ پہلی پوزیشن چاہے وہ زیرو ہے یا ون ہے جیسے بھی ہم نے فیصلہ کیا اگر اس سے بھی ہم پیچھے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر کیا کیا جائے اب واپس سلائڈ پہ آئیے تو جو حل اس چیز کا تجویز کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ we will have to worry about these when we write the actual code یعنی فی الحال ہم اس کے اوپر زیادہ تفصیل سے بات نہیں کرتے جب ہم کوڈ لکھنے پہ آئیں گے یعنی ہم سی پلس پلس میں اس لسٹ کا لسٹ کی امپلیمنٹیشن ارے کو استعمال کرتے ہوئے بنائیں گے تو اس وقت ان چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑے گا اور جب ہم وہاں پہنچیں گے تو آپ کو یقیناً یہ صورت حال سامنے نظر آئے گی اور ہم اس کا اس کا سد باب جو ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہے لیکن ہمیں یہ سد باب کرنا پڑے گا اب اگلی سلائڈ پہ چلیے ایڈ آپریشن تو ایلیمنٹس کو ایڈ کرتا ہے ریموو کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جو کرنٹ پوزیشن پہ ایلیمنٹ ہے لسٹ کا اس کو لسٹ میں سے نکال دو اور یہ کیسے ہوگا فرض کریں کہ کرنٹ جو ہے اس وقت پوزیشن پانچ پہ ہے یعنی ارے کی پوزیشن پانچ پہ جو بھی ایلیمنٹ ہے کرنٹ ادھر پوائنٹ کر رہا ہے تو ہم دو کام کریں گے ایک تو یہ کہ سائز جو ہے لسٹ کا اس کو چھ سے کم کر کے پانچ کر دیں گے اور دوسرا یہ کرنٹ پوائنٹر جو ہے اس کو ہمیں شفٹ کرنا پڑے گا یا اب دیکھیے کہ ہم نے کیا کیا سلائڈ میں ٹو میں ہم نے جو ایلیمنٹ ارے میں سے نکال دیا تھا اس کی اس کی جگہ ہم نے جو دائیں ہاتھ کے جتنے ایلیمنٹس تھے ان کو بائیں جانب ایک ایک پوزیشن شفٹ کر دیا ہے اب آپ دیکھیے دوبارہ سلائیڈ پہ کہ جو ایلیمنٹ ایک ہے ون جو پوزیشن سکس پہ تھا وہ شفٹ ہو کے پوزیشن فائیو پہ آ گیا ہے تو ہم نے سائز کو تو چھ سے پانچ کر دیا البتہ کرنٹ پوائنٹر جو تھا اس کو ہم نے نہیں چھیڑا لیکن آپ ارے میں دیکھیں کہ ہوا کیا ہے کہ اب کرنٹ پوزیشن پہ یا جہاں پہ کرنٹ کی ویلو پانچ ہے وہاں پہ اب نمبر ایک آ گیا ہے تو اس سے یہ فیصلہ ہوا کہ ریموو آپریشن جب ایک ایلیمنٹ کو ارے میں سے یا لسٹ میں سے اصل میں نکالے گا تو کرنٹ پوزیشن پہ جو اس ایلیمنٹ کے دائیں طرف پوزیشن پہ جو لسٹ ایلیمنٹ تھا اب وہ آ جائے گا اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں یہ اس کے اوپر یہ آخری بات جو لکھی تھی یہ میں نے ابھی کہہ دی ہے کہ we will fill the blank spot left by the removal of seven یہ ہماری لسٹ کا جو ایلیمنٹ سیون تھا اس کو ہم نے نکالا تھا by shifting the values to the right of position five over to the left one space اسی طرح فائنڈ آپریشن ہے اب اگلی سلائیڈ میں فائنڈ آپریشن جو ہے وہ بجائے ایک تصویری خاکے کے ذریعے آپ کو دکھایا جائے فائنڈ آپریشن کا میں نے یہاں پہ C plus plus code actually لکھ دیا ہے اور چونکہ آپ نے کافی پروگرامنگ کر لی ہے سی اور سی پلس پلس میں یہ سمپل سا پروسیجر یہ سمپل سا میتھڈ دیکھ کے سمجھنے میں آپ کو کوئی خاص دقت نہیں ہونی چاہیے لیکن مثال کو مکمل کرنے کے لیے آئیے اس میتھڈ کا جائزہ لیتے ہیں آپ سلائڈ کی طرف دیکھیے کہ فائنڈ کو ایک آرگیومنٹ دی گئی ایکس یعنی کہ یہ جو فائنڈ ہے یہ لسٹ کے اندر ایکس نامی ایلیمنٹ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا اس میں کیا ہو رہا ہے کہ پہلا لوپ جو جے ون سے لے کے سائز پلس ون تک ہے یہ ارے کے اندر ڈھونڈتا ہے ایکس کو اور اگر اس کو کسی جے پوزیشن پہ مل جاتا ہے یہ ایکس تو وہ اس لوپ سے نکل آتا ہے یہ بریک جو ہے اس کے معنی یہ ہے کہ جب یہ اف اسٹیٹمنٹ ٹرو ہو جائے تو تم اس لوپ سے باہر نکل آؤ اب لوپ سے نکلنے کی اصل میں دو وجوہات ہو سکتی ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فور لوپ میں اگر تو وہ بریک اسٹیٹمنٹ ہے تو اس سے آپ باہر نکل سکتے ہیں یا اگر لوپ کا انڈیکس جو ہے وہ اس کی اپر لمٹ سے آگے چلا گیا ہے تو یہ لوپ بھی ختم ہو جائے گا اب جب ہم لوپ سے باہر نکلے تو اگر آپ اس لوپ کو دیکھیں تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم بریک کی وجہ سے نکلے ہیں کہ جے جو ہے وہ اپر لمٹ سے زیادہ ہو گیا اس کی وجہ سے ہم باہر نکلے ہیں اس کے لیے اگلی اسٹیٹمنٹ جو اف اسٹیٹمنٹ لوپ سے باہر ہے وہ پہلی چیز یہ چیک کرتی ہے کہ جے جو ہے آیا وہ اپر لمٹ سے کم تھا جب ہم لوپ سے نکلے یعنی کہ وہ بریک اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے یا کہ جے جو ہے وہ اپر لمٹ کراس کر چکا تھا واپس لائٹ کو دیکھیے کہ if j is less than size plus one تو ہم کیا کرتے ہیں ہم کوئی ویلو ریٹرن نہیں کر رہے یعنی کہ وہ ایلیمنٹ تو ہمیں مل گیا تو ہم کر یہ رہے ہیں کہ کرنٹ جو ہمارا پوائنٹر ہے اس کو ہم نے پوزیشن جے کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا یعنی کہ اگر آپ کوئی آپریشن کریں گے فرض کریں ایڈ یا ریموو تو جو کرنٹ کی پوزیشن اس وقت یہ ہے یہاں پہ جو ایلیمنٹ ہے یہ اس لسٹ میں سے نکل جائے گا اب بکیا اسٹیٹمنٹ ریٹرن ون اب یہ فنکشن ون ریٹرن کر رہی ہے لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو سی اور سی پلس پلس میں اف اسٹیٹمنٹ میں جو بولین ایکسپریشن ہوتا ہے اگر اس بولین ایکسپریشن کی ویلو ون ہو تو وہ ٹرو سمجھا جاتا ہے اور اگر اس کی ویلو ون نہیں ہے یعنی فرض کریں زیرو ہے تو وہ بولین ایکسپریشن فالس ہوگا تو یہ فنکشن یہ کر رہی ہے کہ اگر اس کو ایلیمنٹ ملتا ہے لسٹ کے اندر اور اندرونی طور پہ ہم وہ لسٹ کے ایلیمنٹ ارے میں رکھتے ہیں اگر ہم نے ارے کے اندر سرچ کیا اور ہمیں یہ ایکس مل گیا تو ہم کرنٹ سیٹ کر کے ریٹرن ون یعنی کہ ہمیں مل گیا تو اگر کوئی اس لسٹ ڈیٹا اسٹرکچر کو استعمال کرنے والا کہتا ہے اف فائنڈ ایکس ٹرو اور ون تو وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ٹرو ہو جائے گی ورنہ اگر ہم ریٹرن زیرو پہ پہنچ گئے تو وہ اسٹیٹمنٹ باہر جو کالر ہے اس فنکشن کا اس میتھڈ کا اس کی وہ اف اسٹیٹمنٹ فالس ہو جائے گی اب اگلی سلائڈ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم لسٹ ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ یا ڈیٹا اسٹرکچر کے بارے میں سوچ رہے تھے تو ہم نے میتھڈ سوچے تھے جو ہم لسٹ میں رکھیں گے اب ہم ارے کے ذریعے اس لسٹ کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو آئیے دیکھیے کہ بکیا میتھڈ کیسے امپلیمنٹ ہوں گے سلائڈ میں سب سے پہلے گیٹ ہے جو کہ ارے اے جو ہماری اندرونی ارے ہے اس میں جو کرنٹ پوزیشن پہ ایلیمنٹ پڑا ہوا ہے لسٹ کا وہ واپس بھیج دے گی اور آپ اگر ارے سب کرنٹ سینٹیکس دیکھیں تو یہی طریقہ ہے ارے کے ایک ایلیمنٹ کو حاصل کرنے کا یا اس کو ریفرنس کرنے کا اسی طرح اپ ڈیٹ ایکس اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم ان میتھڈس کی بات کر رہے تھے تو ہم نے وہ کوشچن مارک استعمال کیا تھا کہ یہ اپ ڈیٹ آخر کس پوزیشن کو اپ ڈیٹ کرے گا گیٹ جو ہے وہ کس پوزیشن سے آپ کو ایلیمنٹ لا کے دے گا تو اب جب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ یہ کرنٹ مارکر ہوگا تو اپ ڈیٹ جو ہے وہ اب ہماری اندرونی ارے جو اے ہے اگر آپ واپس لائٹ کو دیکھیے تو جو اے کرنٹ انڈیکس ہے اس پہ جا کے ایکس کی ویلو ارے میں ڈال دے گا میتھڈ لینتھ وہ سائز کی جو ویلو ہے وہ واپس بھیج دے گا کالر کو یعنی لسٹ کا سائز کیا ہے یہ لحاظ رہے کہ دیکھیے کہ ارے جو ہے وہ ہماری اندرونی استعمال کے لیے ہے اس ارے کا کیا سائز ہے وہ نہیں ہم بتا رہے یہ اس لسٹ کا سائز ہے یعنی کہ اس ارے میں ہم نے کتنے لسٹ کے ایلیمنٹس رکھے ہوئے ہیں وہ ہم واپس بھیج دیتے ہیں اسی طرح بیک میتھڈ ہے جو کہ کرنٹ کی ویلو جو کرنٹ انڈیکس یا کرنٹ پوائنٹر ہے یا ویریبل ہے اس کی ویلو ایک سے کم کر دیتا ہے یہ سی یا سی پلس پلس کا سنٹیکس ہے کہ اگر کرنٹ کے بعد دو مائنس سائن آ جائیں تو اس کا مطلب ہے current equal current minus one اسی طرح اسٹارٹ ہے جو کہ کرنٹ کی ویلو ون کر دیتا ہے دوبارہ یہ اس چیز کا لحاظ رہے کہ ارے آل دو زیرو سے شروع ہوتی ہے لیکن ہم یہاں پہ اس کو ایک سے شروع کر رہے ہیں یعنی کہ پہلی پوزیشن یعنی زیرو لوکیشن ہم استعمال نہیں کریں گے اسی طرح اینڈ میتھڈ جو ہے وہ کرنٹ کی ویلو سائز کے برابر کر دے گا اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں اب اس سلائڈ کا ٹائٹل آپ دیکھیے یہاں پہ ایک نیا لفظ اب آ رہا ہے انالس یا جیسے کہ سلائڈ کے ٹائٹل میں لکھا ہے analysis of array implement array list اب سلائڈ کو دیکھیے کہ اس کے اوپر چند باتیں لکھی ہیں جو کہ ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں اور پھر ہم تھوڑی سی تفصیل میں اس کے بارے میں گفتگو کریں گے and we have to move every element to the right of current to make space for the new element یہ آپ نے جو ہم نے مثالیں پیش کی تھیں اس کے ذریعے آپ کو اس چیز کے بارے میں معلوم ہو گیا ہوگا کہ جب بھی ہم نے ایک ایلیمنٹ ایڈ کرنا تھا تو ہم پہلے اس کی جگہ بناتے ہیں اور پھر نیا ایلیمنٹ وہاں پہ رکھ دیتے ہیں دوسرا آئٹم کہتا ہے worst case is when we insert at the beginning we have to move every element right one place اب اس بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ فرض کریں کہ ہم اندرونی طور پہ ارے استعمال کر رہے ہیں اور اس ارے میں ہم شروع میں ایک ویلو انسرٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ کرنٹ کی ویلو ون تھی اب جب ہم نے شروع میں ویلو انسرٹ کرنی ہے تو اس لیے لازم ہے کہ جو بکیا ایلیمنٹس ہماری اندرونی ارے میں موجود ہیں ان کو شفٹ کیا جائے یعنی ایک پوزیشن شفٹ کیا جائے اب فرض کریں ہماری ارے تقریباً سو یا ہزار یا اس سے بھی بڑی ہے اور اس کے اندر اس وقت ہزار ہی ایلیمنٹس ہیں تو ہمیں ایک نئے ایلیمنٹ کی جگہ بنانے کے لیے ارے کی شروع میں ان ہزار ایلیمنٹس کو شفٹ کرنا پڑے گا جبکہ اگر ہم ارے کے بالکل آخر میں کوئی ایلیمنٹ ایڈ کرتے ہیں تو ہمیں کوئی شفٹنگ کی ضرورت نہیں اب یہ چیز آپ پہلے سے طے نہیں کر سکتے کہ بھئی ہمیشہ ارے کے شروع میں ہم انسرٹ یا لسٹ کے شروع میں انسرٹ کرنا پڑے گا یا لسٹ کے آخر میں انسرٹ کرنا پڑے گا یہ تو اس لسٹ کے استعمال سے ہی بات ظاہر ہوگی اور چونکہ ہم یہ استعمال خود نہیں کر رہے ہم یہ کسی کے لیے بنا رہے ہیں فرض کریں وہی جو پروگرامنگ ٹیم کی مثال ہے کہ آپ کو کوئی ساتھی یہ لسٹ استعمال کرے گا تو یہ اس پہ منحصر ہے کہ وہ اس لسٹ کو کیسے استعمال کرے گا تو آپ کو اس ورس کیس کے لیے بھی تیار رہنا پڑے گا البتہ جیسے کہ اگر آپ سلائڈ پہ دوبارہ دیکھیں کہ average case on average we may have to move half the elements اب اس ایوریج کیس کا کیا مطلب ہے کہ کبھی آپ کو بالکل آخر میں ڈالنا پڑے گا کبھی شروع میں ڈالنا پڑے گا اور کبھی درمیان میں تو اس ساری چیز کا اگر آپ جائزہ لیں تو ایوریج کے کچھ ایسے بنتا ہے کہ کبھی آپ کو عموماً آدھے ایلیمنٹس شفٹ کرنے پڑیں گے نئی ایلیمنٹ کی جگہ بنانے کے لیے اب آپ ان باتوں کو سامنے رکھ کے اس لفظ انالیسس کو دیکھیں تو آپ دیکھیے کہ ہم نے لسٹ ایک ڈیٹا ٹائپ ڈیٹا اسٹرکچر بنایا اس کے میتھڈس ہم نے کچھ سوچے پھر ہم نے اس کو ارے کے ذریعے امپلیمنٹ کیا اور یہ بات میں دوبارہ دہراؤں کہ یہ امپلیمنٹیشن جو ہے یہ ہماری اندرونی آ, آ, اندرونی بات ہے جو کہ لسٹ ڈیٹا اسٹرکچر کو استعمال کرنے والا اگر نہ جاننا چاہے تو بہتر ہی ہے اور بلکہ اس کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم اپنے طور پہ اس چیز کا جائزہ لیں کہ بھئی ہم نے یہ جو ارے استعمال کی اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور اس لسٹ ڈیٹا اسٹرکچر کی پرفارمنس کیا رہے گی اور اگر پہلے لیکچر میں ہم نے جو باتیں کی تھیں کہ آخر کار آپ پروگرام لکھ رہے ہیں آپ نے خود استعمال کرنا ہے یا کسی اور نے استعمال کرنا ہے اور اگر وہ کمپیوٹر پروگرام آپ کو جواب جلد نہیں دیتا تو شاید اس کا استعمال کوئی نہ کرنا چاہے اور آپ کا پروگرام جو ہے وہ بیکار ہو جائے اب اس چیز کا فیصلہ کرنے کے لیے ہم یہ انالیسز کر رہے ہیں کہ اچھا اگر ہم لسٹ کو ارے اندرونی طور پہ ارے کے ذریعے امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس میں کیا قیمت ہمیں ادا کرنی ہوگی اور وہ قیمت جو ہے وہ ہمیں ان معاملات میں دیکھنی پڑے گی کہ ارے کی شروع میں اگر ہم کوئی چیز انسرٹ کرتے ہیں ارے کے درمیان میں کرتے ہیں ارے کے آخر میں کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کاروائی کرنی پڑتی ہے اور اس کاروائی میں کتنا وقت درکار ہوگا یعنی کمپیوٹر کا کتنا ٹائم اب آپ اگر دیکھیں کہ یہ فور لوپ کے ذریعے جب ہم ارے کی ایلیمنٹس کو شفٹ کرتے ہیں تو اس میں کچھ وقت لگتا ہے وہ سی پی او جو ہے کمپیوٹر کا وہ آپ کی انسٹرکشنز کو ایکسیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس ایکسیکیوشن میں ٹائم لگتا ہے اور اگر وہ لوپ جو ہے وہ دس کی بجائے دس ہزار دفعہ چلے تو اس میں کافی وقت لگے گا اب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم یہ کر رہے ہیں آئیے اب بکیا میتھڈس کے بھی انالیس کرتے ہیں تو اگلی سلائڈ پہ چلیے ریموو ورس کیس میں remove at the beginning must shift all remaining elements to the left اور average case expect to move half of the elements اب ریموو کیا تھا کہ ہم نے ایک ایلیمنٹ کو اس اس ارے میں سے جو ہماری اندرونی ارے ہے اس میں سے نکال دینا ہے اب جب وہ ایلیمنٹ اس جگہ سے نکل جاتا ہے تو جو خلا بنتی ہے ہم نے یہ کیا تھا کہ اس کی دائیں طرف جتنے ارے میں اور ایلیمنٹس لسٹ کے پڑے ہوئے ہیں ان کو ہم لیفٹ کی طرف شفٹ کر دیں گے تاکہ وہ خلا جو ہے وہ بھر جائے اور کرنٹ پوائنٹر جو ہے وہ وہیں رہے گا اب آپ نے سامنے یہ تصویر رکھیے کہ ارے کے اندر آپ نے لسٹ کے کوئی ہزار ایلیمنٹس رکھے ہوئے ہیں اور ان میں سے جو پہلا ایلیمنٹ ہے اس کو جو کالر ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو یہاں سے نکال دو اب جب اس کو نکالا تو آپ کو بکیا نو سو ننانوے ایلیمنٹس جو ہیں ان کو لیفٹ کی طرف شفٹ کرنا پڑے گا اور اگر بار بار یہ کرنا پڑ گیا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ فور لوپ جو لیفٹ شفٹ کرتا ہے وہ سی پی یو اس لوپ کو ایکسیکیوٹ کرنے میں کتنا ٹائم لے گا ایوریج کیس میں کیا ہوگا کہ فرض کریں کہ آپ کو ارے کے آدھے ایلیمنٹس شفٹ کرنے پڑتے ہیں اب ایوریج کیس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر دفعہ یہ کرنا پڑے گا کہ آپ آدھے ہی ایلیمنٹس لیکن جس طرح ہوتا ہے کہ اگر ہفتے کے دوران درجہ حرارت چالیس تھا اکتالیس تھا انتالیس تھا اٹھتیس تھا اور اسی طرح بقیہ دنوں میں تیس اور تیس کے آخری ہندسوں میں یا چالیس کے شروع کے ہندسوں میں رہا تو آپ کہتے ہیں کہ اس ہفتے کا ایوریج ٹیمپریچر فرض کریں انتالیس ڈگری تھا یہ کچھ بات ایسے ہی بنتی ہے سلائڈ کی طرف واپس آئیے کہ جو فائن میتھڈ ہے اس کا مقصد تھا کہ بھئی ایک ارے ایک لسٹ ایلیمنٹ لو اور ڈھونڈو کہ یہ لسٹ میں ہے کہ نہیں تو ورس کیس میں may have to search the entire array یعنی کہ اگر ہم وہ ایلیمنٹ ڈھونڈنے لگے تو ہمیں ارے کی شروع سے یعنی کہ پہلی پوزیشن سے ہماری سرچ شروع ہوگی ہمارا لوپ شروع ہوگا اور ہم چلتے جائیں گے تب تک کہ یا تو ہمیں وہ ایلیمنٹ مل جاتا ہے ارے کے اندر پڑا ہوا یا ہمیں نہیں ملتا لیکن نہیں ملنا جو ہے یہ جب پوری ارے ہم پارس کر چکے ہوں گے یعنی کہ پوری ارے کے اوپر لوپ چلائیں گے تو تب جا کے پتا چلے گا ایوریج کیس میں شاید ہمیں آدھی ارے سرچ کرنی پڑے اور آخری آئٹم اس سلائڈ پہ کہتا ہے کہ ادر آپریشن کیا مراد ہے فرض کریں کہ وہ گیٹ گیٹ میتھڈ ہے اب میں ہم نے یہ ترکیب رکھی تھی کہ ارے کے اندر جو کرنٹ پوائنٹر کرنٹ انڈیکس کے اوپر جو بھی ایلیمنٹ ہے وہ ہم واپس بھیج دیں گے کالر کو اب سی پی یو کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ اس کو یہ چیز کرنے میں کتنا وقت درکار ہوگا ایک رے کا ایلیمنٹ نکالنا ایک خاص انڈیکس پہ اگر آپ نے کمپیوٹر کے بارے میں اب کچھ پڑھ لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میموری میں کمپیوٹر کی میموری میں جاؤ اور رے پوزیشن فور فائیو یا جو بھی انڈیکس ہے وہاں سے جو بھی میموری میں ویلو ہے وہ لے کے آ جاؤ اور شاید اس کو کسی اور میموری لوکیشن میں رکھ دو یا جس طرح کے آپ بعد میں پڑھیں گے کہ کمپیوٹر میں سی پی یو میں رجسٹر ہوتے ہیں ان رجسٹر میں سے کسی رجسٹر میں یہ ویلو ڈال دو تو یہ یہ آپریشن جو ہے اس کے لیے کوئی لوپ درکار نہیں ہے کوئی فنکشن کال درکار نہیں ہے اسی طرح لینتھ آپریشن جو ہے وہ سائز کی ویلیو واپس بھیج دیتا ہے اور بکیا چند میتھڈ جو کہ ایک سٹیپ میں ہی ایک انسٹرکشن میں ہی اپنی کاروائی مکمل کر لیتے ہیں یعنی کہ وہاں پہ لوپ وغیرہ کی ضرورت محسوس یا ہم دیکھیں گے بعد میں کہ اور بھی پروگرامنگ اسٹرکچر جو ہیں ان کے استعمال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اور وہ کاروائی مکمل ہو جائے گی اگلی سلائڈ پہ چلیے اب یہاں پہ ٹائٹل دیکھیے کہ ایک نیا ایک نیا طریقہ کار ہم استعمال کرنے لگے ہیں ٹائٹل کہتا ہے لسٹ یوزنگ لنکڈ میموری اب ہم بات شروع کرتے ہیں اور جیسے جیسے یہ بات چلے گی آپ کے سامنے کچھ حقیقت سامنے آپ کے آئے گی کہ ارے کا استعمال لسٹ ڈیٹا اسٹرکچر بنانے کے لیے تو ایک طریقہ کار تھا لیکن ہمارے پاس اور بھی طریقہ کار موجود ہیں اور ہم اب ایک نیا طریقہ کار اپنانے لگے ہیں جس کے بارے میں ہم بات شروع کر رہے ہیں اس ٹائٹل سے کہ وہ لنکڈ میموری ہوگی سلائڈ کی طرف آئیے کہ اگر ارے کے بارے میں آپ سوچیں تو ہم نے جب ارے کے بارے میں بات کی تھی تو ارے کے جو سیلز ہوتے ہیں کمپیوٹر کی میموری میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں یعنی کہ ایک دوسرے کے ہمسائے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ارے کا پہلا ایلیمنٹ جو ہے وہ اگر لوکیشن میموری میں کہیں ہے تو ارے کا دوسرا ایلیمنٹ کہیں دور اس سے بہت دور کہیں موجود ہوگا ارے کے ایلیمنٹس ہمیشہ کٹھے ہوتے ہیں یہ ارے کی خصوصیت ہے سلائڈ کے دوسرے پوائنٹ پہ آئیے کہ فرض کریں کہ ارے کا استعمال آپ نے کر لیا اب ارے کے بارے میں یہ آپ جانتے ہوں گے کہ ہم اس کا سائز جو ہے یا اس کی ایلوکیشن جو ہے ایک دفعہ کر لیں تو اس کو ہم بڑھا نہیں سکتے ہم گھٹا نہیں سکتے اگر ہمیں لگا کہ بھئی ارے کا سائز ہم نے یا ایک ارے سو ایلیمنٹس کی ہم نے بنائی تھی یا سو لوکیشنز کی بنائی تھی اور اب ہمیں لگ یہ رہا ہے کہ یہ سو جو ہیں یہ کم ہیں ہمیں ایک سو ایک یا ایک سو دو یا اس سے زیادہ ایلیمنٹس ارے میں ڈالنے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اس ارے کو بڑھا دو اب یہ ممکن نہیں ہے اگر آپ نے اس کو ڈکلریشن فرض کریں انٹ اے ون ہنڈریڈ کے ذریعے کیا تھا تو اس کا تو اب طریقہ یہی ہے کہ آپ پروگرام میں واپس جائیں اپنے سی پروگرام میں یا سی پلس پلس میں اور وہ جو سو نمبر ہے اس کو سو کی بجائے دو سو کریں اپنے پروگرام کو دوبارہ کمپائل کریں دوبارہ لنک کریں تب جا کے وہ یہ چیز کر سکے گا کہ ارے جو ہے اس میں دو سو ایلیمنٹس آ سکتے ہیں اگر آپ نے ارے کو ڈائنامکلی ایلوکیٹ کیا تھا یعنی کہ وہ نیو کے ذریعے تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اس کو بڑھا دو اس صورت میں آپ کو یہی کرنا پڑے گا کہ جو ارے آپ کے پاس ہے اس کو آپ ڈیلیٹ کریں یا ریلیز کریں اور دوبارہ ایلوکیٹ کروائیں جس میں ایلوکیشن کے وقت سو کے بجائے آپ کہیں کہ مجھے دو سو دے دو ڈائنامکلی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو سو والی رے تھی جس میں آپ کا کچھ ڈیٹا موجود تھا اب اس کا کیا بنے گا تو آپ کو ایسا ہی کرنا پڑے گا کہ ایک نئی ارے آپ بنائیں گے دو سو لوکیشنس کی دو سو لوکیشنس کی پہلی سو لوکیشنز میں آپ پرانی ارے سے ڈیٹا اٹھا کے ڈالیں گے اور تب جا کے آپ پرانی ارے کو ریلیز کر سکتے ہیں اور اب آپ نئی ارے استعمال کریں تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب ارے کا سائز اگر کم پڑ جائے تو کاروائی اتنی آسان نہیں کہ بھئی اب اس سائز کو کیسے بڑا کیا جائے اس کے سدے باب کرنے کے لیے ایک طریقہ کار موجود ہے اور وہی ہم اس سلائڈ میں اب اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو آئیے سلائڈ کی طرف واپس کہ اگر ارے جو ہے اس میں لگ رہا ہے کہ اب ہم اور ڈیٹا نہیں ڈال سکتے تو اب کیا کیا جائے اب ہم یہ کریں گے کہ ارے جس میں کہ ہمیشہ دوسرا ایلیمنٹ پہلے کے بعد تھا اور تیسرا ایلیمنٹ دوسرے کے بعد تھا اور چوتھا ایلیمنٹ تیسرے کے بعد تھا یہ ارے کی خصوصیت تھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ خصوصیت برقرار رہے ہم چیزیں کمپیوٹر کی میموری میں کچھ اس طرح رکھیں گے کہ ایک چیز جو ہم نے رکھی ہے نہ صرف ہمیں یہ پتا ہوگا کہ وہ کہاں پہ پڑی ہے کمپیوٹر کی میموری میں بلکہ ہم یہ بھی ساتھ انفارمیشن رکھیں گے کہ اس سے اگلی چیز جو ہے وہ کمپیوٹر کی میموری میں کہاں پڑی ہوئی ہے اب کہاں سے یہ مراد ہے کہ وہ لازمی نہیں کہ وہ اس کی فوراً بعد ہو وہ میموری میں کہیں بھی ہو سکتی ہے اور جہاں بھی وہ ہوگی یہ چیز ہم یاد رکھیں گے یہ ہمارے ڈیٹا اسٹرکچر کا ایک حصہ بن جائے گی کہ میموری میں جہاں بھی ہم چیزیں رکھیں گے نہ صرف وہ چیزیں کیا ہیں یہ یاد رہے بلکہ وہ کہاں رکھی ہوئی ہیں یہ چیز بھی ہم یاد رکھیں گے تو آئیے واپس لائٹ پہ کہ now the first element must explicitly tell us where to look for the second element تو کاروائی یوں ہوگی کہ ہر ایلیمنٹ جو ہے وہ نہ صرف اس کو پتا ہوگا کہ میرے پاس کیا ویلو ہے بلکہ وہ یہ بھی بتائے گا کہ میرے بعد اگلا جو لسٹ کا ایلیمنٹ ہے وہ کمپیوٹر میموری میں کہاں پڑا ہوا ہے واپس لائٹ پہ آئیے and do this by holding the memory address of the second element اب ہم کمپیوٹر میمری کا ذکر بار بار کرتے رہتے ہیں لیکن میں نے اس کی مثال اس طرح دی تھی کہ کمپیوٹر کی میمری جو ہے وہ ایک بہت بڑی ارے ہے اور جیسے کہ ارے میں ہوتا ہے کہ ارے کی پوزیشن اس کے انڈیکس انڈیکس کے ذریعے ظاہر کی جاتی ہے تو اگر کمپیوٹر کی میمری جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی ارے ہے تو اس کی جو پوزیشن ہے وہ بھی اس کی انڈیکس سے یا جس کو ہم میمری ایڈریس کہتے ہیں اس کے ذریعے ظاہر کی جاتی ہے اور اس میمری ایڈریس کو استعمال کر کے ہم کمپیوٹر کی میمری جو کہ اگر آپ ارے سمجھ رہے ہیں تو اس کی کسی لوکیشن سے ہم جا کے ڈیٹا اٹھا لیتے ہیں یا کسی لوکیشن پہ جا کے ہم وہ ڈیٹا ڈال سکتے ہیں میمری ایڈریس ایک طریقے سے ایک انڈیکس بن جاتا ہے اگر کمپیوٹر کی میمری ایک ارے سمجھی جائے آگے چلیے اب ہم کریں گے یہ کہ جب بھی ہم ڈیٹا اسٹور کریں گے ڈیٹا ہمارے نزدیک کیا ہے ڈیٹا ہمارے نزدیک وہ لسٹ کے وہ ایلیمنٹس ہیں فرض کریں وہ شاپنگ لسٹ تھی یا پھلوں کی لسٹ تھی یا جو بھی لسٹ ہم بنا رہے تھے وہ ہمارا ڈیٹا ہے جو کہ ہم کمپیوٹر کے اندر اسٹور کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے کچھ پروسیسنگ کرنی ہے لیکن ہر ڈیٹا کے ساتھ ایک اس کا ساتھی جو ہے وہ ایک نیا ایڈریس ہوگا جس میں اس اگلے لسٹ ایلیمنٹ کا میمری ایڈریس ہوگا یعنی میمری میں اس سے اگلا جو لسٹ ایلیمنٹ ہے وہ کہاں پہ ہے اب یاد رہے کہ جب ہم نے لسٹ کی بات کہی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ ہم آرڈرڈ لسٹ بنائیں گے یعنی کہ جس آرڈر میں وہ لسٹ میں چیزیں آتی ہیں وہ آرڈر ہم اپنے کمپیوٹر پروگرام میں بھی رکھیں گے اور اس, اس کو ہم یاد رکھیں گے اور جب ہم سے کوئی پوچھے گا تو ہمیں یہ ہم بتا سکیں گے کہ پہلا ایلیمنٹ کون سا ہے دوسرا کون سا ہے تیسرا کون سا ہے لسٹ کا تو واپس سلائڈ پہ دیکھیے کہ ہم ایک خاص قسم کا اسٹرکچر بنائیں گے جس میں دو حصے ہیں ایک آبجیکٹ یہاں پہ وہ ڈیٹا آئٹم اور نیکسٹ اب یہ نیکسٹ جو لفظ ہے یا یہ جو آئٹم ہے یہ آپ کو بار بار اب نظر آئے گا سلائڈ میں لکھا ہے کہ the object field will hold the actual list element یعنی وہ شاپنگ لسٹ کا جو آئٹم ہے یا پرزنس کی لسٹ ہے یا لوگوں کی لسٹ ہے the next field the structure will hold the starting location of the next node اب یہ جو لفظ نوڈ ہے یہ ہم نے یہ جو اسٹرکچر بنایا جس کے یہ دو حصے ہیں اس کا نام ہے نوڈ کے معنی کہ وہ آبجیکٹ وہ ڈیٹا آئٹم اور یہ نیکسٹ چیز جس کے اندر ہم میمری ایڈریس رکھیں گے یہ دونوں چیزیں مل کے نوڈ کہلائی جائیں گی واپس لائٹ پہ آئیے chain the nodes together to form a link list اب آپ نے چین روزمرہ زندگی میں دیکھا ہوا ہے کہ چین کا ایک ایک حصہ جو ہوتا ہے وہ دوسرے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور یہ سارے حصے مل کے وہ کڑیاں جو ہیں وہ مل کے زنجیر بن جاتی ہیں تو سمجھے کہ یہ ہم ہاں وہ کڑیاں بنا رہے ہیں اور یہ جو نوڈ ہے یہ ایک کڑی کو دوسری سے جوڑے گا اور ہم یہ جوڑتے جائیں گے تو ہماری یہ پوری لسٹ بن جائے گی اب کس ترتیب سے ہم ان کو جوڑتے ہیں یہ وہ لسٹ کا وہ آرڈر ہوگا یعنی کہ اگر ہم نے لسٹ میں لوگوں کے نام رکھے ہیں اور ناموں کی ترتیب الفابیٹک آرڈر میں ہے یعنی اے پہلے بی بعد میں اور سی اس کے بعد تو ہم یہ نوڈ بھی اسی طرح اسی طرح آپس میں جوڑیں گے اور ان ناموں کی لسٹ اب بن جائے گی کمپیوٹر میمری میں لیکن ارے کی طرح یہ جو کڑیاں ہیں یہ کمپیوٹر کی میمری میں ایک دوسرے کے بعد نہیں ہوں گی یہ بلکہ میموری میں بکھری ہوئی ہوں گی اور یہ کہاں کہاں ہو سکتی ہیں اس کے بارے میں ابھی ہمیں اتنی بحث کرنے کی ضرورت نہیں البتہ یہ بھی ایک الگریدم یا یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو جس کو حل کرنے کی ضرورت پیش آئے گی اور یہ ہم اس کورس کے شاید آخر میں کریں یا آئندہ الگریدمس کے کورس میں ہم یہ بات ڈسکس کریں گے کہ میمری کے اندر چیزیں جب ڈالنی ہوں اس طرح ڈائنامکلی تو وہ کہاں ڈالی جائیں ان کے لیے مناسب جگہ میمری میں کون سی ہے اگلی سلائڈ پہ چلیے یہاں پہ میں نے لسٹ وہی جو ہماری پرانی تھی نمبرس کی two six seven eight one اس کو ایک لنک لسٹ اب یہ ہے ایک نیا طریقہ کار جو ہم استعمال کر رہے ہیں اور اس کی میں نے تصویر بنا دی ہے فی الحال اب آپ اگر اس تصویر کو دیکھیں تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں لگتی جو کہ کمپیوٹر میں آپ جا کے بنا سکتے ہیں کمپیوٹر میں تو سی پی یو ہے کمپیوٹر میں تو میمری ہے تو یہ تصویر کیسے بنے گی لیکن آپ ذہن میں یہ خاکہ فی الحال اسی طرح رکھیں کہ جیسے ہم ایک زنجیر بناتے جا رہے ہیں اور اس زنجیر کی کڑیاں ہیں تو واپس اگر اس تصویر کو دیکھیے کہ زنجیر کی پہلی کڑی جو ہے وہ دو ہے اور وہ پھر اگلی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اگلی جو ہے وہ چھ ہے چھ جو ہے وہ آٹھ کے ساتھ جڑی ہے آٹھ جو ہے وہ سات کے ساتھ جڑی ہے اور آخر میں ایک ہے لیکن اس تصویر میں چند ایک اور چیزیں بھی ہیں اور اگر آپ واپس سلائڈ پہ دیکھیں تو اس میں ایک یہ نیا لفظ اب آ رہا ہے ہیڈ اور ہیڈ کے بعد ہم نے ایک یہ تیر کا نشان بنایا ہوا ہے ایک ایرو ہے جو کہ زنجیر کی شروع کی جو کڑی ہے ٹو اس کو پوائنٹ کر رہا ہے اسی طرح کرنٹ جو ہے وہ آٹھ کو پوائنٹ کر رہا ہے اور فائنلی ایک سائز ویریبل ہے جس میں ہم نے نمبر پانچ اس وقت رکھا ہوا ہے اب اگر اس تصویر کو صرف دیکھیں تو جو لسٹ نمبروں کی ہے دو چھ سات آٹھ ایک وہ سارے کے سارے اسی ترتیب سے اس تصویر میں موجود ہیں اور اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ ہیڈ جو ویریبل ہے یا ہیڈ یہ جو چیز ہے یہاں سے شروع ہو جائیں اور یہ جو تیر آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو آپ فالو کرتے جائیے تو دیکھیں آپ تصویر میں کیا حاصل کریں گے آپ ہیڈ سے شروع ہوئے تو پہلا ایرو جو ہے آپ کو دو پہ لے کے جائے گا دوسرا ایرو جو ہے آپ کو چھ پہ لے جائے گا تیسرا ایرو جو ہے وہ آٹھ پہ پھر سات پہ اور پھر آخر میں ایک اور جو آخری زنجیر کا حصہ ہے ایک اس کے بعد کوئی ایرو نہیں یعنی کہ یہاں پہ لسٹ ختم ہو گئی اب اس تصویر میں وہ ساری انفارمیشن موجود ہے جو کہ آپ کی اوریجنل لسٹ میں تھی اس میں وہ ایلیمنٹس بھی ہیں اس میں وہ ترتیب بھی ہے اور ساتھ ہمارا وہ کرنٹ پوائنٹر بھی ہے کہ بھئی اس وقت ہم کس ایلیمنٹ پہ بیٹھے ہیں یعنی اگر میں گیٹ کہوں یا ایڈ کہوں یا ریموو کہوں تو وہ نیا ایلیمنٹ لسٹ میں کہاں جائے گا اب یہ تو تھا تصویری خاکہ اور اس سلائڈ میں اگر آپ آگے چلیں یا اگلی سلائڈ پہ چلیں تو چند باتیں جو میں ابھی کہہ چکا ہوں وہ اس سلائڈ پہ لکھی ہیں تو پہلا point need a head to point to the first note of the list otherwise we won't know where the start of the list is اب یہ باتیں ہم فی الحال دیکھتے رہتے ہیں میں تھوڑی دیر میں آپ کو ایک تصویر دکھاؤں گا جس سے یہ سارا خاکہ آپ کو بڑی اچھی طرح سمجھ آ جائے گا تو اس سلائڈ پہ اگلا پوائنٹر اگلا item the current here is a pointer not an index یہ بھی ابھی تفصیل میں جب بات ہوگی تو آپ کو بات ظاہر ہو جائے گی in the next field in the last node points to nothing we will place the memory address null which is guaranteed to be unusable اب اگر آپ یاد کریں پوائنٹرز جب آپ نے سی پلس پلس میں پوائنٹرز کے بارے میں بات کی تھی تو پوائنٹرز جو ہیں وہ ایک خاص قسم کے ویریبل ہیں جس میں آپ کمپیوٹر میموری کا ایڈریس ڈالتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ آپ کو کافی تجربہ بھی ہو چکا ہوگا کہ اگر آپ غلط ایڈریس ڈال دیں یا اگر وہ ایڈریس زیرو ڈال دیں تو آپ کا پروگرام جو تھا وہ کریش کر جاتا تھا اگر آپ ونڈوز میں اس کو چلا رہے ہوتے تھے تو آپ کو وہ ایکسیپشن آ جاتی تھی ایک ڈائلاگ آ جاتا تھا کہ آپ کے پروگرام نے کچھ الٹی حرکت کی ہے اور اب یہ پروگرام آگے نہیں جا سکتا اب وہ الٹی حرکت کیا ہوتی تھی کہ یا تو آپ وہ ایڈریس تھا وہ اس میں غلط ڈال دیتے تھے وہ آپ کی میموری لوکیشن جو آپ کے پروگرام کو ملی ہوئی ہیں اس سے وہ باہر چلا جاتا تھا یا اس پوائنٹر میں کسی طرح زیرو ایڈریس چلا جاتا تھا جس کی بنا پہ ونڈوز جو ہے وہ آپ کو آپ کو کہتی تھی کہ بھئی تمہارا پروگرام جو ہے وہ ایک ایسی غلط میموری ایڈریس پہ جانے کی کوشش کر رہا ہے جس کی اس کو اجازت نہیں ہے اگلی سلائڈ پہ چلیے یہاں پہ اب آ کے کچھ تصویر واقعی کھل کے سامنے آ جائے گی اب اس سلائڈ کے اوپر کافی تفصیل ہے لیکن آئٹم با آئٹم ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں پہلے آپ اپنی لسٹ کا خاکہ سامنے رکھیے جو کہ اس سلائڈ کی لیفٹ سائڈ پہ ہے جس میں ہیڈ پوائنٹر جو ہے وہ پہلے آئٹم یعنی دو کی طرف اس کا اشارہ ہے پھر دو چھ کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے چھ جو ہے آٹھ کو آٹھ سات کو سات پھر ایک کو اور کرنٹ جو ہے وہ آٹھ کو پوائنٹ کر رہا ہے اب کمپیوٹر میں ہر چیز میموری میں ہی اسٹور ہونی ہے اور ہم نے پروگرامنگ میں یہ دیکھا کہ کمپیوٹر کی لوکیشنز کو ہم ویریبل نیمز کے ذریعے ایڈریس کرتے ہیں ہمارے لیے یہ زیادہ آسان ہے کہ ہم ان لوکیشنز کو نام دے دیں یہ ویریبل نیمز جو ہیں یہ کچھ نہیں ان میموری لوکیشنز کے نام ہے یا ان کو آپ ایلیسز بھی کہہ سکتے ہیں کہ بجائے میں نمبر استعمال کروں میں یہ نام استعمال کرتا ہوں تو میرے پاس چند ایک نام ہے پہلا نام ہیڈ ہے اب اگر میں کمپیوٹر میموری میں جاؤں تو اگر آپ اس تصویر میں دیکھیں کہ ہیڈ جو ہے وہ ایز اے ویریبل کمپیوٹر کی میموری لوکیشن 1062 پہ موجود ہے یہ اس ویریبل کی جگہ ہے اور اس کی ویلیو کیا ہے 1054 اسی طرح ویریبل کرنٹ ہے اور کرنٹ جو ہے وہ 1053 پہ خود موجود ہے لیکن اس میں جو ویلیو اسٹور ہے وہ 1063 ہے اب اس سلائڈ پہ میں آپ کو چند ایک اور چیزیں دکھاتا ہوں ذرا غور کیجئے گا یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر ایک نیا ایرو لگایا ہے اور ایرو جو ہے وہ 1054 جہاں پہ ویلو اسٹور ہے جو کہ ہیڈ پوائنٹ کر رہا ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہ پوائنٹ کر رہا ہے میمری کی لوکیشن 1054 جہاں پہ ہمارا لسٹ آئٹم 2 اسٹور ہے اس کے بعد ایک دوسرا ایرو اب آ گیا جو کہ لوکیشن 1055 سے شروع ہوتا ہے جہاں پہ ویلو اسٹورڈ ہے 1051 اور یہ میمری لوکیشن 1051 کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے جہاں پہ نمبر 6 اسٹورڈ ہے اب ہو یہ رہا ہے کہ اگر آپ یہ نمبر دو اور اس کے فوراً بعد 1051 دیکھیں تو یہ ایکچولی دونوں مل کے ایک نوڈ بنتے ہیں دو اور 1051 اسی طرح اگر آپ چھ اور اس کے فوراً بعد دیکھیں 1063 تو یہ نوٹ بنتے ہیں کیونکہ 1063 جو ہے وہ پوائنٹ کر رہا ہے لسٹ کے تیسرے ایلیمنٹ کو جو کہ 8 ہے اور 8 ہم نے میمری لوکیشن 1063 پہ اسٹور کر دیا ہے اب 8 کا ساتھی جو ہے جو کہ اس زنجیر کی اگلی کڑی کی لوکیشن بتاتا ہے وہ ہے 1057 زیرو تو میں اگر یہ ایرو لگاؤں تو دیکھیں 1057 مجھے کہاں لے کے جاتا ہے اور جب میں وہاں گیا لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیے 1057 زیرو کا ایڈریس ہے لیکن دیکھیے کہ وہاں پہ نمبر کیا سٹورڈ ہے وہ ہے 7 اور 7 کا ساتھی 1060 جو کہ ہمارے لسٹ کے آخری ایلیمنٹ کو پوائنٹ کرتا ہے یہ گفتگو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جاری رکھیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ لنک لسٹ ہم پروگرامنگ کے ذریعے کیسے بناتے ہیں لیکن یہ سلائڈ جو ابھی میں نے آپ کو دکھائی تھی یہ اپنے ذہن میں آپ ضرور رکھیے گا کیونکہ اس سے جو کمپیوٹر کے اندر کاروائی ہو رہی ہے اس کی میمری میں وہ کافی ظاہر ہو جاتی ہے اور اکثر یہ ہوگا کہ جب آپ اپنے پروگرام کو ڈیبک کریں گے تو آپ کو اصل میں ایسی تصویر بنانی پڑ جائے گی کیونکہ آپ کو یہ پتا چلانا ہوگا کہ آخر میرے یہ جو پوائنٹر ہیں ان میں کون سے ایڈریسز ہیں اور وہ ایڈریسز مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں یہ گفتگو جاری رکھیں گے تب تک خدا حافظ السلام علیکم پچھلے لیکچر کے اختتام پہ ہم نے لنک لسٹ کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی اور یاد دہانی کے لیے میں چند باتیں کہتا چلوں کہ ہم نے لسٹ ڈیٹا اسٹرکچر بنانے کے لیے ارے کا استعمال کیا اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ارے کی کچھ لمیٹیشنس ہیں کہ بھائی اگر ہم نے ارے اندرونی طور پہ سو کی رکھی تھی تو لسٹ جو ہم ڈیٹا اسٹرکچر بنا رہے ہیں وہ سو ہی ایلیمنٹ اسٹور کر سکتا ہے سو سے زیادہ ہم اس میں ایلیمنٹس نہیں ڈال سکتے کیونکہ اندرونی طور پہ وہ ارے جو ہے وہ بھر جاتی ہے اس چیز کا سد باب کرنے کے لیے ہم نے ایک نیا طریقہ کار اپنانا شروع کیا جو کہ لنک لسٹ کہلاتا ہے ہم نے بات شروع کی تھی لنکڈ میموری کی تو وہاں سے گفتگو دوبارہ شروع کرتے ہیں اور میں گفتگو شروع کرتا ہوں اس سلائڈ سے جو کہ آپ نے پچھلے لیکچر کے آخر میں دیکھی تھی جس میں لسٹ کا خاکہ ہم نے بنایا تھا اور پھر میں نے بات یہ کی تھی کہ کمپیوٹر کی میموری میں اصل میں یہ چیزیں کہاں پہ ہوتی ہیں اور وہ جو زنجیر ہم بناتے ہیں وہ آخر زنجیر کمپیوٹر کی میموری میں کیسے بنتی ہے تو دوبارہ اس سلائڈ کو دیکھیے جو کہ ہم نے پچھلی دفعہ لیکچر کے بالکل آخر میں دیکھی تھی اس میں لیفٹ سائڈ پہ لسٹ کا وہ خاکہ ہے جو کہ زنجیر نما ہے یعنی ہمارے پاس نوڈز ہیں پہلے نوڈ میں لسٹ ایلیمنٹ دو ہے اور اس کا ساتھی نیکسٹ پوائنٹر جو ہے وہ زنجیر کی اگلی کڑی کی طرف ہے جس میں چھ تھا چھ کے بعد اگلا ایلیمنٹ آٹھ ہے اور آٹھ جو ہے وہ سات کو پوائنٹ کر رہا ہے اور سات آخر میں ایک کو پوائنٹ کرتا ہے لیکن اصل کہانی جو ہے وہ کمپیوٹر کی میموری میں دائیں جانب ہے سلائڈ کے اس میں جو تصویر بنی ہے اس میں لیفٹ سائڈ پہ اس لمبی سی ارے جو اوپر سے نیچے جا رہی ہے لیفٹ سائڈ پہ کمپیوٹر میموری ایڈریسز ہیں جو 1051 سے شروع ہوتے ہیں پھر 52, 53, 54 اور 1065 تک یہاں پہ جا رہے ہیں لیکن کمپیوٹر کی میموری اس سے بہت زیادہ ہے یہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جہاں پہ ہم نے اپنی لنک لسٹ بنائی ہوئی ہے اور پھر میں نے بات کی تھی کہ ہمیں ایک نئے پوائنٹر ہیڈ کی ضرورت ہوگی جو کہ اس زنجیر کی پہلی کڑی کی طرف پوائنٹ کرے گا اور اگر آپ اس تصویر کو دوبارہ دیکھیں اور ہیڈ سے شروع ہوں تو ہیڈ خود جو ہے وہ کمپیوٹر کی میموری 1062 زیرو سکس ٹو میں موجود ہے ہیڈ جو ہے وہ ایک پوائنٹر ہے اور یہ وہی پوائنٹر ہے جو کہ آپ اپنے سی پلس پلس کے کورس میں کر چکے ہیں کہ پوائنٹر جو ایک ویریبل ہوتا ہے اس میں ایک ایڈریس ہوتا ہے اور وہ ایڈریس اگر آپ اس تصویر میں دیکھیں 1054 ہے اب اگر اس ایڈریس میں میں جاؤں اس ایرو کے ذریعے تو وہ مجھے 1054 پہ لے جاتا ہے اور دیکھیے وہاں پہ کیا موجود ہے ہمارا لسٹ ایلیمنٹ لیکن ہم نے یہ کاروائی رکھی ہے کہ یہ نوڈ جو ہے یہ ایکچولی دو حصوں کا بنا ہوا ہے پہلا حصہ جو ہم نے آبجیکٹ کے لیے رکھا تھا اس میں ہم نے لسٹ ایلیمنٹ دو اسٹور کر دیا اور اس کا دوسرا حصہ جو نیکسٹ ہے وہ ایکچولی ایک پوائنٹر ہے اور پوائنٹر میں یاد رہے کہ ہم ایڈریسز رکھتے ہیں تو یہاں پہ ایڈریس 1051 ہے اور اگر ہم 1051 پہ جائیں تو وہاں پہ ہمیں نمبر 6 ملتا ہے جو کہ لسٹ کا تیسرا ایلیمنٹ اور اس کا ساتھی نیکسٹ پوائنٹر اس میں 1063 رکھا ہوا ہے اور اگر ہم 103 کی طرف جائیں اس ایرو uh, کے ذریعے وہ ہمیں نیچے لے کے آ جاتا ہے آٹھ ایلیمنٹ uh, جو لسٹ کا ہے وہاں پہ اور آٹھ نوڈ جو ہے اس کا ساتھی نیکسٹ پوائنٹر 1057 زیرو رکھتا ہے اور 1057 کو ہم فالو کریں تو وہ ہمیں نمبر 7 اور نمبر 7 کا ساتھی 1060 جو ہمیں نمبر 1 پہ لے جاتا ہے اور دیکھیے ایک کا ساتھی جو ہے نیکسٹ اس میں ہم نے زیرو ڈال دیا ہے اب یہ زیرو وہ نل پوائنٹر ہے جس کے بارے میں آپ میرے خیال میں اچھی طرح واقف ہوں گے کہ اگر آپ اپنے کسی پوائنٹر ویریبل میں زیرو ایڈریس ڈال دیں اور آپ اس پوائنٹر کو استعمال کرنے کی کوشش کریں یا جو لفظ استعمال ہوا تھا ڈی ریفرنس کرنے کی کوشش کریں تو آپ کا پروگرام رک جاتا ہے تو امید ہے کہ یہ تصویر اب آپ کے ذہن میں بیٹھ چکی ہے آپ کوشش کریں تو اس تصویر کو دوبارہ دیکھیے کیونکہ ہم کافی کاروائی جو ہے ان دونوں تصویروں کو سامنے رکھتے ہوئے ہی کریں گے جہاں تک پروگرامنگ کا تعلق ہے تو آئیے اب اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں جہاں پہ اب ہم اس کاروائی کو آگے بڑھائیں گے اب واپس چلیے ان میتھڈس کی طرف جو ہم نے پرومس کیے تھے کہ ہمارا لسٹ ڈیٹا اسٹرکچر جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرے گا اس میں ہم نے ایڈ کی بات کی تھی اب ایڈ نائن جو ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ لسٹ میں کرنٹ پوزیشن پہ جا کے نو ایڈ کر دو اور اگر آپ کو وہ پرانی مثال یاد ہو تو ہم نے جب رے کا استعمال کیا تھا تو جگہ بنانے کے لیے ہم نے کرنٹ پوائنٹر کے بعد کے جتنے ایلیمنٹس تھے ان کو رائٹ right کی طرف شفٹ کر دیا تھا اور جو خلا بنی تھی وہاں پہ ہم نے نو ڈال دیا تھا اب ہم اندرونی کاروائی کر رہے ہیں یعنی جو لسٹ ڈیٹا اسٹرکچر کا استعمال کرنے والا ہے اس سے ہم یہ باتیں نہیں کر رہے کہ بھئی اندرونی طور پہ ہم امپلیمنٹیشن کیسے کر رہے ہیں ہم نے ارے کے ذریعے امپلیمنٹ کیا اب ہم ایک نئے طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس امپلیمنٹیشن کی خاطر میتھڈ تو وہی رہے گا اس کا ہم انٹرفیس نہیں چینج کر رہے پھر یہ یاد دہانی کے لیے لفظ سامنے لائیے انٹرفیس یعنی کہ لسٹ کا استعمال جو ہے وہ انہی میتھڈس کے ذریعے ہے یعنی add remove find get length یہ سارے میتھڈز وہی ہیں ہم صرف اندرونی حالات تبدیل کر رہے ہیں کہ ارے کی بجائے اب ہم لنک میمری کا استعمال کر رہے ہیں تو واپس سلائڈ پہ آئیے کہ ایڈ میتھڈ اب یہ لنک میمری کے ذریعے کیسے ہم کریں گے